ایمان لاتے یا نہ لیکن وہ آئے نہیں دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبر وہ زندہ موجود نہیں ہے اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ یقیناً آتے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور حضرت موسا علیہ وسلام کے متعلق نبی پاک کا خود ارشاد ہے لو کا نموسا موسیٰ لما اللہ اگر اگر علیہ السلام زندہ زندہ ہوتا ہوتا کیا مطلب زندہ نبی کا رول مانی مسند ابو کا حوالہ دے کے اس نے لکھا ہے نو گانا اگر پیغمبر موسا علیہ السلام زندہ ہوتا کا مطلب زندہ کوئی نہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلموا علم الفرائض پوچھ سکو گے نہ میں تمہیں بتا اور ابو بکر سے نے آ کر کیا اعلان کیا تھا من کا تو محمد اور تمام صحابہ کرام اکرام کا اجماع ہو گیا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میت سمجھ کر انہوں نے دفنا کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے عورت آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میرا آپ سے کوئی کام ہے آپ نے فرمایا کل آنا وہ کہنے لگی کہ میں کل آؤں اور آپ اگر موجود نہ ہوئیے علم کا کل نہ بہت آج آئے گی پھر میں آپ سے پوچھ آپ بتا مولوی صاحب نے مروان کا ایک واقعہ پیش کیا بے سند اگر ہمت ہے تو اس کو با سند صحیح ثابت کیجیے اس کی سنت اور سنت کو صحیح ثابت کی کیلے چھوکنے والا واقعہ اس کی سنت کو صحیح ثابت کی دیجیے کبور میزان الحال میں موجود ہے راوی ہے اس کا حجاج ابن خبر منکرن یہ خبر کیا ہے منکر اور اس نے ایک اور پڑھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کے کہیں گے یا محمد اور یوں کر کے کہا معاذ اللہ نبی پاک کا نام لے کر یا رسول اللہ کہنے کی بجائے یا محمد اور آگے اور یہ جو روایت ہے اس کا راوی ہے محمد ابن اسحاق اس کا راوی ہے محمد جو پرلے درجے کا کذاب اور دجال راوی تھا امام مالک کہتے ہیں میں سے ایک ہے مولوی صاحب یہ قرآن سے کیا دشمنی ہے آج قرآن کو پڑھو ان کا و ان ہوں کے تم سم ان کو بادشاہ کا میے تول میں تمام انسانوں کا تذکرہ اللہ نے کیا مجھے کہتا بار بار نل نل پڑتے پڑتے ہیں ہیں تو تو قرآن کا من بالکل بگاڑتا ہے قرآن چیزیں دیکھ کرتا ہے اور بالکل ان کا یہ طریقہ مقصد یہ ہے کسی طرح جان چھوٹ جائے میں آج سے رہا تھا میں ایک دوسری آیت پیش کر رہا تھا جس میں تمام انسانوں کا اللہ نے ذکر کیا پھر اللہ کہتا ہے سم ان کم باد میے دور ایک وقت آئے گا تم تمام نے مر جانا ہے اور مرنے کے بعد پھر قیامت کے دن تم جا کے زندہ دوستو انہوں نے اقتدار سے لے کر اب تک اپنا عقیدہ واضح نہیں کیا اور عقیدے کے مطابق ایک آئے اور اب بھی میں کہوں گا ایک آئے پڑھو جس کا معنی یہ ہو کہ روح لوٹ کے آ جاتی ہے اور قبر کے اندر وہ مردہ بالکل زندہ ہو جاتا ہے روح اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے کوئی آیت اب تک مولی سہیتا پیش نہیں کر سکا لیکن اس کے باوجود لمن یوکتر لمن یوکتر کا بار بار میں نے جواب دیا اور میں نے کہا کہ نبی پاک کی تفسیر مان لو نبی پاک کہتے ہیں روح زندہ یہ کہتے ہیں جسم زندہ جواب بھی نہیں دیتا اور آگے سے کہتا میں نے لمحی یگت پیش کی اور اس نے جواب نہیں دی کھانا ہے خدا میں بیٹھ کر اتنا بڑا جھوٹ کہہ رہا ہے لمئی یوگتل میں نے کہا کہ پیغمبر کریم صاحب کہتے ہیں کہ روح زندہ ہے اور تو کہتا ہے جسم زندہ ہے اب نبی پاک کی بات مانے یا آپ کی بات مانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اچھا پچوجہ منٹ کا ٹائم کا سوالوں کا جواب آخری تنقید نہیں کرنی سوال یہ منٹ لگ گیا گلت ہوئی ہے پہلے گلت ہے ہو گئی کہا میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا آپ نے سوال کیا تھا کہ سرکار کی موجودگی میں اگر سرکار گندا ہے تو سرکار کی پر کوئی اور روایتی ہو پڑھتا مالی صاحب آپ کو پتا نہیں جب سرکار ظاہری طور پر بھی گندہ کر کے اگر صدیق ان نماز سیکھنے پھر آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میرے محبوب کی تم میرے محبوب پر ایمان لانا تو وہ ایمان کیوں نہیں لائے رہتے تو میں تو پچک میں جماعت پیچھے پڑی تھی کہ ایمان بھی لائے تمہاری تم صحیح ہو اور سلام کا جواب دو نا جو احساس کیا ہے احساس کا جواب دو محمد ابن احساس کا منجا میری طرف جواب آ مولوی صاحب چلو چلو کر دو خبر مل کر خبر مل کر کروا دو اصحاب خبر ان مل کر ان کروا دو اپنے تم کس کس چیزیں جناب دو گے میں نے کہا تھا تمہارے کون لیتے ہیں کمر کے اندر شرابتی ہے کمر کے اندر ہے ਕਲਾ ਰਿਹਾ آئے شرو کرو میری میری خاطر جانا مجھ سے پڑا ہوا ہے اگر اگر چلو تو زندہ کا فیصلہ جواب دو میرے من کر کوئی پارٹی آ کے سبن کے دوسرے ملک کو تقریر کر لی جو مرضی آج کو تقریر کر دے اس کو بعد تکلیف ہوئی پوری برادری کا مسئلہ